جی ہاں تشریف لائیے بٹھائی دیکھیے اس کراچی شہر میں بھی تو وومین کالج الگ ہیں لڑکوں کے کالج الگ ہیں ابھی بھی ہے نا یہاں چند شعبے ایسے ہیں کہ جس میں یا تو ہماری یہاں اساتذہ کی کمی ہے ان شعبے میں کہیں خواتین پڑھاتی ہیں کہیں مرد پڑھاتے ہیں لیکن آدمی یہ تو کر سکتا ہے کہ جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچے اس ماحول میں رہتے ہوئے ٹھیک اب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے تو نہیں جائیں گے ادھر سے خاتون آ رہی ہوگی ادھر سے ایک آ رہی ہوگی تو کہاں جائیں گے آپ موٹر کے نیچے آ جائیں جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں آپ یہ ہو سکتا ہے جب ایک دم معاملات خلط ملت ہو جائیں معاشرے میں تو اب آدمی حت امکان اپنے بس میں جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے